نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن و فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 جزا کانو یا ملون علیحدہ ہوتے رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے سونے کی جگہوں سے یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوفا و تمان ڈر کے مارے اور لالچ کے مارے رزقناهم ينفقون اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين کوئی نہیں جانتا جو چھپائی گئی ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون بدلا ہے اس کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك بك من الشياطين وأعوذ رب أن يحذرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے وسلام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و صلاح السلام کے بعد آج ہماری گفتگو کا موضوع قیام اللیل ہے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کے قرب کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں جن کا اہتمام کیا جاتا ہے روزے کے بعد سب سے اہم ترین عمل قیام العل ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اے لوگوں السلام سلام پھیلاؤ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ السلام علیکم کہا کرو وہ الطعام اور کھانا کھلایا کرو وسیل اللہ اور رشتہ داریاں جوڑا کرو سلو بلنا سنیا اور رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب خل الجنت بسلام سلام اگر تم نے یہ اعمال کیے تو امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل قیام بعد رمضان سیام شہر اللہ المحرم رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ رب العزت کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور ہر نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے نماز تحجد جسے رمضان المبارک مبارک میں نماز تراویح کہتے ہیں روا ہو مسلم وہرارت رب اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرارہ روایت کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس شخص نے رمضان کا قیام کر لیا ایمان کی حالت میں اور اللہ رب العزت سے ثواب لینے کی خاطر اور کوئی مقصد نہیں ہے ریاکاری مقصود نہیں ہے وہ حیران ہوں تقدم من ہی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں متفق علیہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے بندہ اگر ہوش مند ہو اور بندے کا شعور بیدار ہو احساس بیدار ہو تو سب سے اہم ترین کام بندے کے کرنے کا دنیا میں اللہ رب العزت کے قرب کی راہ تلاش کرنا ہے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کام یہ ہے کہ بندہ سوچے سمجھے اور غور کرے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتا ہے قرب الہی ہی ہے انسان کی معراج ہے انسانیت کی بلندی ہے سو اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا سب سے عظیم شان ذریعہ نماز ہے اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی فضیلت میں جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے یہ مستقل موضوع ہے لیکن آج ہماری گفتگو چونکہ ایک خاص نماز کے بارے میں ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم اسی میں رہیں اللہ رب العزت الجلال نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا ابتدائی وہی جو آئی سورہ مزمل تھی اس وقت اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا فرمائیاں کل میں لا کلیلہ نس ہو خولا اور قرآن تقریلا سنو تین قولا سدیلا قولا ستیلا ان ناشية الليل هي شد وطن وقوى مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دے دی گئی ہے اتنا بڑا مقام دے دیا گیا ہے اور آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے ہیں یا یہ المزمل کون نہیں اور صرف اٹھو نہیں بلکہ رات کے قیام کے لیے اٹھو رات کا قیام کرو زیادہ تر رات کو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہوا کرو تھوڑا کھڑا کرو زیادہ زیادہ ہوں تو سر ہو چلے گا یا تو رات کا آدھا حصہ رب العزت کے دربار میں کام کر لیا کرو یا اس سے بڑا کمی بیش کر لیا کرو اور رہ رہی ہیں یا ذرا زیادہ کر لیا کرو ورت میرے قرآن یہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کے ساتھ پورے امت اسلامیہ کو بھی حکم ہے ورت میرے قرآن ترتیلا اور قرآن کریم لفظ لفظ کر کے بڑا کرو یہ بندے اللہ کا تعلق ہے آج ہم جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں قرآن سننا چاہتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ جلدی جلدی اللہ کیا حکم دے رہا ہے ورکتے ہیں قرآن کرتے ہیں بات اور قرآن کے روز لفظ لفظ کر کے پڑا کروں ان لگ رہی کا قوما ہم سو ہے ہم تیری ذمہ داری بہت بڑی اور بہت بھاری لگانے والے ہیں اور اتنی بڑی ذمہ داری سے پودا بنا ہونے سے سوکھ ہونے اور ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے ان میں لا کرنا کرنے کے ہزار شبد وقت کرنا تو مکئی جہاز یہ جو رکھتا ہے انسان کا یہ قابو نہیں ہوتا بڑا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکڑو اس کو دباؤ اور اس کی خلاف ورزی کرو اور اس کی بہترین خلاف ورزی یہ ہے کہ صبح صبح جب نیند بہت پیاری لگتی ہے اور نیند کا لمبا ہوتا ہے اس وقت مجبور کرو اس لفظ کو اور اٹھا کے مسلے پہ کھڑا کرو پھر یہ لفظ درست ہوگا یعنی محمد ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کے ہیں اور احکام ہیں اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ نماز بوجھ ہے کتنی دفعہ آپ کے یہ کہا گیا کہ نماز انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عزت و احترام ہے شرف ہے انسانیت کیا شرف ہے اللہ رب العزت بندے کو اپنے سے ملاقات کی اجازت دیتا ہے اپنے سے ملنے کی اجازت دیتا ہے اور اگر ایمان کی پونجی بندے کے پاس ہو اور ایمان سرو تازہ ہو تو بندہ مزید فرصتیں تلاش کرے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر کی اجازت دے رہا ہے ملنے کی اور جتنی زیادہ سے زیادہ ملاقات مل سکے اتنی زیادہ سے زیادہ ملاقات ہو سکے دیکھتے نہیں ہو قدر کی دور کہتے ہیں کسی کے چار پانچ چھ کرنے کی اجازت نہیں ہے جتنی اجازت ہے اتنی ہی بڑھ سکتے ہیں اس سے نہیں بڑھ سکتے یہ ملاقات ہے اور ملاقات کی شہنشاہوں کی شہنشاہ کی ملاقات ہے بادشاہوں کے بادشاہ کی ملاقات ہے اور اللہ رب کی طرف سے بندوں کے لیے جو ہدیہ ہے اس ہدیہ کے اللہ تعالیٰ نے نوافل کے ذریعے اضافہ کیا ہوا ہے اللہ رب نے چرم فرمایا ہے کہ اگر شوق پورا نہیں ہوتا بدا دونوں ڈھڑو اپنے بات سے گسرے کرو مخصوص اوقات ہیں ان اوقات میں پسندی کے لیے اور زیادہ حاضر کی اجازت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے بڑا مقام جو ملا مقام نبوت ضرورت اور رسالت ہے اس کا ذکر بھی نماز تحجد کے ساتھ ہوا نماز تحجد کے ساتھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا مقام ملنے کی امید ہے وہ کیا مقام ہے وہ ہے مقام محمود مقام محمود اور وسیلہ اور فضیلہ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 یہ اتنا اکیمسان مقام ہے اتنا اکیمسان مقام ہے کہ صرف ایک بندے کو ملے گا اور وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رام الانبیاء پوری انسانیت کی اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے وہ باتیں سنی ہوئی ہیں آدم کے پاس سنو کے پاس موسا کے پاس عیسا کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس کسی نبی اور کسی رسول کو ہمت نہیں ہوتی اللہ رب العزت کے دربار میں جا کے سفارش کرنے کی تو یہ معلوم ہے سفارش کیا ہے یہ سفارش کے لیے تو جو ہے پوری دنیا کے کسی انسان کا اس وقت تک حساب دیا ہی نہیں جائے گا جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے دربار میں درخواست نہیں کریں گے اور کفار کی جان نکل نہیں ہوگی سارے انسانوں کی جان نکل نہیں ہوگی یہ تو آپ سن چکے ہیں

اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے تو اپنے پسینے میں کانوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے اتنا شدید دن کفار کو چنتا لگی ہوئی ہوگی کہ اپنے اللہ سے کہہ دو پنگ سے کہہ دو ہمارا حساب دے دیں ان کا خیال ہوگا کہ شاید حساب کے بعد کچھ تکلیف ہو جائے کا آغاز شاید اس سے ہلکا ہو جائے اللہ رب بولیں ہمیں اپنے آزاد کو محفوظ رکھے اللہ کے آزاد کی خال ہی اس طرح کی ہے حالت یہ ہے کہ ہر بندہ جو آزاد میں مبتلا ہوگا اس کا خیال ہوگا کہ میں ایسا کر سکتا ہے دوسری کا مجھ سے نرم ہے مجھے اس کی بجائے وہ آزاد کو دیا جائے تو بہتر ہے آپ ہاں، سن تو چکے ہیں کہ سب سے ہلکا جس کو ہوگا اس کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے دماغ ہلیا کی طرح ابلے گا اللہ رب العزت سب نے اپنی تنا میں رکھی امام الانبیاء کا آخرت میں سب سے بڑا مقام مقام محمود ہے جس کا ایک نام مقام محمود ہے ایک نام سفارت کمرہ ہے مسینہ بھی اسی کا نام ہے فضیلہ بھی اسی کا نام ہے اس کا ذکر کیا تو فرمایا حکم اسلحات علی گرو کشم سے قرآن الفجر ان قرآن الفجر کا نمشہ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کیا کر پہلے پہنچے نمازوں کا نمبر آج کے پہنچے نمازوں کا ذکر ہوا اور ساتھ ہی ہمیں کا قرآن خاص طور پر فرشتے آگے سنتے ہیں اس کا خاص استعمال ہونا چاہیے اور آگے حالانکہ ہی فطح جب بھی اور رات سے رات کا کچھ اللہ کے دربار میں اپنے فون دیا کر نہ اللہ کی طرف سے کہنے لیے جاہد انعام ہے یہ انعام ہے یہ انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے لاٹ ہڈیا تو ہے رب العزت کی طرف سے اکانت آتا ربو کا مقام محمود ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تجھے قیامت کے دن مقام محمود میں فرما دیں تو مقام محمود حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہوا تو ادا کیا کرو رات کو اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہوا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی کیسے تعمیر کی اللہ کے چھبیوں کو کیسے قبول فرمایا حضرت کا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فرماتی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو نماز پڑا کرتے تھے رات کو جو نماز پڑا کرتے تھے اس کے اندر سبزہ جو کرتے تھے وہ پچاس آئکوں کے قریب ہوتا تھا پچاس آئکوں کے جمع میں صلی اللہ علیہ وسلم کا سبزہ ہمارا امام چوتھی دفعہ وہاں پہ ربی اللہ کہنے تو اس کی آ جاتی ہے حضرت خدا رضی اللہ تعالیٰ احساس کے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں نماز تحجر میں کھڑا ہو گیا انہوں لمبیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بکرا ختم شروع کی سورہ بکرا شروع کی سورہ بکرا ساری پڑ گئی میرا خیال تھا کہ سورہ بکرا ختم ہوگی تو انہوں لمبیا رکی کرے جائیں گے امام ملندیاں نے سورہ بکرا کے بعد اگلی سورہ شروع کر دی میرا خیال تھا کہ سوچ ختم ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسو چلے جائیں گے فرمایا جب یہ سوچ ختم ہوئی تو امام لمبی نے اس سے بھی اپنی شروع کر دوں تین لمبی لمبی سور پہ پڑھ کے امام المبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخو کیا اور حضرت جو ہمارا ہیں امام و لمبیا کا رخو بھی امام و لمبیا کا رسو اور سبزہ بھی اسی طرح کا تھا جس طرح کا امام لمبیا کا قیام تھا اس سے غلط فہمی نہ ہو اور اتنا ہی لمبا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح قرآن اور رکوع اور سجے میں ملازمت ہوتے ہیں جس طریقے سے قرآن بہت لمبا تھا اسی طریقے سے سجدے میں سے سجدہ بہت لمبا تھا یہاں رقم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیر ومن الليل فتهجد به لا فلا تلك اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوا کرو یہ اللہ رب میرے دل کی دل سے تیرے لیے مزید ہدیار انعام ہے حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا ہمیشہ ہی ہمیشہ ہی گیارہ رمضان کے دن یہ نماز کے طرح کا ذکر ہے سورت لمبی آپ انسان ہوتا ہے فرماتی ہیں پہلے چار رکتیں پڑھتے لا تسلن حسن ہن وطول ہن مت پوچھو کہ وہ کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت ہوتی تھی چار سے پڑھتے تین سے پڑھتے یہ طاقت بھی کر پاتے رہے ہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ فرماتے ہیں تو ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ اکبر تو امام الانبیاء تو پڑھے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہی جا رہے ہیں لکھن ہم سمجھتے ہیں کہ میرے دندے کو بڑا برا خیال آ گیا اپنے برے خیالوں اور صحابہ گائے گرام کے برے خیالوں کا موازنہ کرے گا پوچھنے والے نے پوچھا کیا برا خیال آ گیا تھا لیکن ہمن ہم میں امرن سور یہ بڑا بڑا خیال آ گیا گھر میں کیا بڑا خیال آیا مجھے یہ خیال آ گیا کہ نبی علیہ صاحب اسلام کھڑے رہے میں بیٹھ کر پڑھ لیتا ہوں اس کو تعبیر کیا کہ مجھے بڑا بڑا خیال آ گیا لیکن ہمت نہیں ہوئی پھر ہمت نہیں ہوئی عبد ال میں خروب جاتا ہے لوگ دل میں استقامت جواب خان اکتا گیا تھک گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال کو ختم ہی نہیں ہو رہی یہ تعمیر احسان ہے ہمارے العزت کے حکم کی اس طرح کی نماز کرتے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری سے بتائیے جو شخص اس طرح کی نماز پڑھ لے اس طرح کی میں کہتا ہوں اس ایسا نماز پڑھ لے تو خطرہ ہوتا ہے اس کی حضرت نماز ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں کہ نمازیں تو ہیں ہی اسی لیے کہ سب نمازوں پر پیدا بھی ہو سکے سب نمازوں کی حفاظت ہو سکے لیکن ہم نے تو سارا تماشا بنایا ہوا ہے اتنی ساری اور گڑی ہوئی ہے لیکن لگاتے ٹھونگے ہی ہیں یہ نماز شوق کی نماز ہے محبت اور حسن کی نماز ہے اور اسی نماز اسی نماز کے ساتھ اہل ایمان کو خصوصی نماز سے نوازنے کا ذکر ہوا تو پھر اسی نماز کا ذکر ہوا فرمایا اللہ رب سندر نے میں سی فی جنات بے شک تکڑے والے لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے آخری لما تاہم رب ان کا کرو گیا جو ان کو دے گا اس کو وصول کرنے والے ہوں گے ان لوگوں کا کیا کب لگا اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر احسان کی زندگی بسر کرنے والے تھے وہ احسان کی زندگی کیا ہے کارو کلی لمبی یس کو تھوڑا سویا کرتے تھے زیادہ بیدار ہوا کرتے اور جگہ کرتے تھے کہا روم اور سارے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے اس لیے تو ان کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے ہے بھی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں بس ہمارا سال آئی محروم تحجد کے ساتھ وہ بھی پتا نہیں اللہ رب العزت کی مرضی ہے شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز پڑھتے ہیں وہ سب کے اللہ العزت کے راستے میں بھی خرچ کرے تمام یا راتوں کو تھوڑا سوتے تھے زیادہ جاگتے تھے اس کا اللہ رب جو سپنے گنا ہوگی معافی مانگتے تھے وسیع اموال حق بل محروم اور ان کے مانوں میں جو مانگنے والے ہیں ان کا حق نہیں ہے جو نہیں مانگتے ان کے دروازے گھر کے کے ان کو دیتے تھے کبھی نہ آپ لگایا نہیں اور دوسرے مقام پر جب جنت کا ذکر کیا اور ایسا ذکر جس قدر کوئی ذکر نہیں ہے یہ حدیث میں آپ حضرت صاحب بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آسان بیان کیے اور آخر میں فرمایا عین رأت ولا اذن سمعت اس جنت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ایسا کچھ تیار کیا ہوا ہے جو کسی نے کبھی دیکھا نہیں کسی کان نے کبھی سنا نہیں اور کسی کے دماغ میں آ نہیں سکتا اور پھر پڑھ کے سنائی تجافا جنوب ہمارے مزاج اہل ایم ایسے بکٹتے رہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی انتظار میں ہے کہ جب سنو کر سہانا رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے سرگوش نہ کرے یو نمبا اپنے اللہ کو پکارتے ہیں اپنے مولا کو پکارتے ہیں ایک طرف تو جنت کی لالچ ہے رحمت ہے ان کے حصول کا لالچ ہے اور ایک طرف جہنم سے بچاؤ کا جہنم کو بچاؤ کی فکر ہے ضرور ان سے کوئی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں سرانا تالم کوئی نہیں جانتا مولا کریم نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ان کے آنکھوں کی ٹھنڈ کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے وہ ہم بھی اسی طرح کے کرتے ہیں اللہ کیوں نہ دے ان کو آخر میں ایک حدیث صحیح بخاری کے ایک حدیث سنیے اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کیجیے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ حضرت حل تین روایت کرتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تارا اور روی اللہ جو سکرات کو بیدار ہو جو اس کو رات کو نیند نہ رہے دو منٹ کے لیے اسے پانچ منٹ کے لیے اسے دس منٹ کے لیے اسے جب بھی رات کو جاگے کہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي جیسے خراب کو بیدار ہو اور یہ کرنے پڑے اور آخر میں کہیں اے مولا مجھے معاف فرما دے اور جہاں اس کو جی بھی مدد ہوں یا کوئی اور دعا کرے اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے میں مقام وسلم سننا کوئی مت ہوں اور اگر کچھ کرا ہو اس کی نماز پڑھ لے تو وعدہ ہے کہ اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے ہم کہتے ہیں ہماری جہاں قبول نہیں ہوتی میں معاملے کا سنچا ہے دعا مانگنے کا سلیقہ طریقہ وہ ہے ہم تو ایسے ہی پرانی سی دعا مانگتے ہیں دینے تو نہیں تو پھر کبھی اس سے لے لیں گے یہ کیسی دعا ہے دعا تو یہ ہے تعلق بنا ہو جائے اللہ رب العزت کے ساتھ ان سے تو محبت پیدا ہو جائے اتنا تعلق پیدا ہو جائے کہ ایک منٹ میں دار ہو تو بھی رائجہ ہے اللہ کہے دو منٹ میں دار ہو تو بھی رائجہ ہے اللہ کہے ہم سونے کی ساری تقدیریں کرتے ہیں مگر یہ تقدیر کبھی نہیں کرتے لا الہ الا اللہ أهو الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي اللہ مجھے معاف کر دے تو میرے بھائیوں یہ ہے وہ نماز جس کو ہم نمازیں پرانی کہتے ہیں جس کو قیام النار کہا گیا ہے جس کو نماز تحفظ کہا گیا ہے یہ ایک ہی نماز کے کئی نام ہے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے جیسے لوگوں کی نماز کی غلط فہمی ہو گئی ہے صبح سمر ہوئی اسلام سورج نکلنے کے بعد ایک کرتے تھے اس کے آکار میں فلک تھے کبھی سورج نکلنے کے فور مار کر لیتے تھے اگر رشوت بڑھے تو اس کا نام اشراک ہے اس لیے کہ وقت اشراک کا ہے اگر تھوڑا ٹھہر کے نو اب بجے کے غریب پڑے تو اس کا نام وہاں ہے کاش کی نماز اس کو کہتے ہیں نماز وہی ہے یہ ہو اس وقت مرے تو اس وقت کی مناسبت سے اس کا نام سراط الحا ہے اور اگر تھوڑا اور لیٹ ہو جائے تو گیارہ بارہ کے قریب ٹائم ہو جائے تو پھر ہم جو نماز نہیں ہے پھر اس کا نام خلاط اللہ ہے چھ نتر میں نمفسا حدیث کے لفظ ہے جب اونچوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں اس کو پڑھی جائے تو وہ فلاط الن کے ہے نماز ایک ہی ہے نام ہے ایسے ہی یہ نماز نماز ایک ہی ہے نام ہے جامع اللہ بھی اسی کا نام ہے نماز تحجر بھی اسی کا نام ہے سراط اللہ میں اسی کا نام ہے سراط ترانے میں اسی کا نام ہے کیا رمضان میں اسی کا نام ہے ایک ہی نماز ہے اس کے اوقات رات کی نماز سے لے کر صبح فجر کی نماز تک ہے جب کسی کو اللہ رب العزت توفیق دے اور میرے بھائیوں یہ بھی یاد رہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ہی رکھتے پڑی جائیں اس سے کم نہیں پڑی جا سکتی اگر کوئی توفیق اللہ تعالیٰ کسی کو دے تو دو رقطوں سے شروع کر دے آٹھ بن جائے گی دو سے بڑھ کے چار ہو جائیں گے پھر چھ ہو جائیں گے پھر آٹھ ہو جائیں گے پھر گیارہ تک پہنچ جائے گے پڑھنی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے اللہ رب کے دربار میں اٹھ کے چار رکتیں دو رکتیں پڑھ لیتا ہے اور چند آٹھ پراپت کر لیتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو غافلوں میں سے نکال دیا جاتا ہے غافلوں میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے کم از کم انسان یہ کوشش تو کرے کہ غافلوں میں نہ ہو اور میں نہیں ہو سکتا اور میں سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم نیند میں سے تو نہ ہو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑنے اور جڑے ہوئے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکے ببا تو الحمد للہ الحمد للہ والسلام رسول اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحكنا بالصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واسبه لنا شاننا كله لا إله إلا أنت اللهم ألف بين قلوبنا واسبه ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وابصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك منيبين بها قابليها واتمها علينا اللهم إنا نشكو إليك ذوف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اعز الاسلام الاسلام الاسلام والمسلمين والمسلمين والمسلمين انصر انصر لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون لعنهم لعنا كبيرا اللهم خذهم مخزى عزيز مقتدر اللهم خذهم مخل عزيز مقتدر اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لا مزى منك ولا من جاء إلا إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليك ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين